سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم وأولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون صدق الله بزرگوں اور بھائیوں ہر مسلم ہر مسلمان جانتا ہے کہ ہماری یہ دنیا کی زندگی درمیانی زندگی ہماری ایک زندگی اس سے پہلے ہے اور ایک زندگی آگے آ رہی ہے اور یہ دنیا کی زندگی درمیانی زندگی جس سے پہلے جو پریویس سابقہ زندگی جو ہے وہ پڑھنے کے لیے یہ زندگی پڑھے ہوئے پر عمل کرنے کے لیے اگلی زندگی عمل کا پھل کھانے کے لیے میں ان کو سمجھو رہا تھا ہم اس دنیا میں نئے پیدا نہیں ہوئے پیدا ہوتے نئے پیدا نہیں ہوتے انگریزی لفظ تو مجھے معلوم نہیں ہے وہ ان کے کیا مانا ہے مگر اردو میں جو پیدا ہونا کہتے ہیں یہ فارسی لفظ پیدا مانے ہیں ظاہر ہونا اور کے پیچھے چھپا ہوا تھا نکلا سب کے سامنے ظاہر ہوا فارسی لفظ ہے پیدا اردو میں استعمال ہوتا ہے پیدا ہونا یا میں یعنی نمکار بنا انگریزی لفظ جو گول میں ہے اس کے معنی میں اس کے اصل لفظ کا روپ کیا ہے اور کہاں سے مطلب بن کر آیا ہے اور کیا ہے میں نہیں جانتا اسے میں نے اردو بتایا کہ پیدا ہونا ظاہر ہونا نتھنگ تھنگ سے تھنگ بننا نہیں یہ نہیں پیدا ہونے کا مطلب تھنگ سے تھنگ بننا یہ پیدا ہونے کا معنی نہیں ہے پیدا ہونے کا مطلب چھپا ہوا تھا وہ ظاہر ہو اور یہ بات ہر مسلمان جانتا ہے کہ آدم ہمارے دادا حضرت آدم علیہ السلام و سلام جب پیدا کیے گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیچ پر اپنا حجرت کا ہاتھ پھیرا تھا تو ان کی ساری اولاد اچھی اور بری قیامت تک کی سب عجیب میں آ گئی اور یہ مضمون قرآن میں سدر بنی آگمن لوگوں ریت سب انسان وجود میں آ گئے پھر اللہ تعالیٰ نے تلاش نہیں درس سے معرفت بھی ہے کس طرح تفصیلات مروی نہیں ذرا تمام انسانوں کو اللہ نے اپنی پہچان کروائی اسی کو میں نے کہا کلاس ڈر سے معرفت بھی ہے سبق پڑا ہے اور اللہ نے اپنی پہچان کروائی اور پہچان کروا کر ایگزام دیے تو سین پرسنٹ انسان کامیاب ہو ایک سوال ون کوشچن اور آپ جانتے ہیں کہ جتنے کم سوال ہو گئے جتنے زیادہ سوال ہوں گے اتنے بچہ آتا ہے ون کوشچن سب تو بڑا ہے تمام انسانوں نے جو جواب دیا وہ ہنڈریڈ پرسینٹ بلکہ اس سے بھی زیادہ جواب دیا آدر کو رب بھی بتاؤ میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں سب نے کہا بلا کیوں نہیں دیا یس کہا تھا نام سے اوپر ایک لفظ ہے بلا کیوں نہیں یعنی آپ اگر ہمارے پرور دیوار نہیں تو وہ کون پرور دیوار ہو سکتا یہ پڑھایا پہچان کروائی اور کتنا ان مانتا کی معرفت کا پڑھا دیا سب نے سو نمبر سے زیادہ کا جواب لکھا سب نے کہا کیوں نہیں آپ بھی ہمارے ضرورت بے ہو اور کوئی ہمارا ضرورت دے ہوئی نہیں وہی پھر اس کے بعد کیا ہو پیدا ہوئے تھے پیٹوں سے ان کو پھر ریٹرن کر دیا نہیں بخاری شریف کی حدیث ہے الارواح جنود تم اللہ نے ان روحوں کو ستر روحیں پیدا ہوئی یہ ہماری باڈی نہیں پیدا ہوئی پیدا ہوئی ان روحوں کو اللہ نے آدم میں ارواح میں گروپ بنا کر ریجیمنٹ بنا کر فوج میں جیسے پلٹنیں ہوتی ہیں پلٹنیں بنا کر وہ روحیں سب آدم میں ارواح میں رکھتی پیٹوں میں واپس نہیں کی آدم ارواح میں سب روحیں ہیں جب اس دنیا میں سب پڑھ لیا اللہ کو پہچان لیا اللہ کو پہچان لیا تو اللہ کی بندگی کو ہم بندے ہیں بندے کے نیچر میں بندگی ہے اگر ہمارے ہم بندگی کریں تو بندے اگر بندگی اللہ کی نظر ہے تو کہ بندے ہو گئے اب بندگی کرنے کے لیے وہاں نے اس کے لیے یہ عالم پیدا کیا ہے یہ دنیا جو ہماری ہے یہ دنیا بندگی کرنے کے لیے ہے وہاں جو بڑا ہے اللہ کو پہچانا ہے تو اب اس دنیا میں آ کر اللہ کی بندگی کرو جس طرح سے وہ ماں جب پیٹ میں باڈی بن کر تیار ہوئی تو اللہ ایک فرشتے کو حکومت دیتے ہیں اور وہ آدم اروا سے وہ روح جس کے لیے یہ پارٹی بنی وہ اٹھا کر پارٹی میں ڈال گئی رات کو اور سوتی ہے اس کے پیٹ میں کوئی حرکت نہیں صبح اٹھتی ہے پیٹ میں بچہ ہو ہے آنند آنند پارٹی میں نیا آتی ہے وہاں سے روح جا کر ڈالی اور ماں کے پیٹ میں بچہ سیدھا ہوتا ہے چار مہینے مارکیٹ ریٹ میں بچے کو رکھا جاتا ہے تاکہ اس دنیا میں آنے کے بعد آپ ہوا برداشت کر چار مہینے گزار کر کے یہاں آتا ہے بنتا بڑھتا ہے پندرہ سال میں دونوں پہنچتا ہے اپنے پختہ جسم بھی پختہ جب جسم اور اپنے دونوں پختہ ہو جاتا ہے اب آپ کام آتے ہیں جو نماز پڑھو چلو لگا دو چلو وزارت دو چلو یہ کرو چلو وہ کرو کو کام نہیں آتے کیوں نہیں آتے اسپرٹ وہ بھی کمزور ہے اور پارٹی وہ بھی کمزور ہے یہ کی یہ عنایت ہے کہ کمزوری کی حالت میں آسام کام نہیں جب لوگ جسم پختہ ہو گئے اب آتا پھر ایک وقت تک ہم اس دنیا میں رہ کر کے عمل کرتے ہیں جو جیسا عمل کرتا ہے گجراتی میں کہتے ہیں ہاتھے کے ساتھ جو اپنے ہاتھ سے کیا ہے وہ تمہارے ساتھ جائے ہاتھے کے ساتھ اچھا کیا ہے تو اچھا جائے برا کیا ہے تو برا جائے یہاں سے خالی ہاتھ کسی کو نہیں جانا بڑے ہاتھ جانا ہے ربے کو یا تو دائیں ہاتھ بڑا ہے یا بائیں ہاتھ بڑا ہے اسی لیے قیامت کے دن جب نامے آمد ہوئیں گے کسی کو دائیں ہاتھ میں ملیں گے کسی کو بائیں ہاتھ میں ملیں گے ایسا کیوں ہوا ہے ایسا اسی لیے اگر یہاں سے دائیں ہاتھ بھر کر لے گیا ہے تو نامے آمد دائیں ہاتھ میں آئے گا اور یہاں سے بائیں ہاتھ بھر کر کے لے گیا ہے تو نامے آماد بائیں ہاتھ میں آئے گا اس لیے اللہ پاک جلتا شاہ لوگوں نے اشیا کر اے لوگوں اللہ سے ڈرو دیکھو اللہ سے اللہ کوئی سام بچھو نہیں شیر جیتا نہیں ہے دشمن نہیں ہے جیسا دشمن سے ڈرا جاتا ہے سام بچھو سے ڈرا جاتا ہے ایسا ڈرنا نہیں بلکہ اللہ سے ڈرنا کیسا ہے جیسا شعار طالب علم کتاب پہ ڈرتا ہے اچھا اچھی اولاد باپ سے ڈرتی اچھے ملید پیر سے ڈرتے ہیں اولا باپ سے محبت ہے طالبہ کو استاد سے محبت ہے غریب کو پیر سے محبت ہے وہ ہمیشہ خن کن کو قدم رکھتے ہیں کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے اخبار ناراض ہو جائے اگر ابا ناراض ہو جائے ہو گئے تو ہم جنت کہاں سے ملے گی جنت تو ماں باپ کے قدموں کا دے استاد ناراض ہو گیا لوگ تو ہمیں کہاں سے آئیں گے پیر ناراض ہو گیا تو اللہ کے ساتھ وسط کہاں سے نصیب ہو جیسے وہ پھوک پھوک کا قدم رکھتے ہیں کوئی افوا کے استاد کے پیر کے ناراضگی والا کام نہیں کرتا ہے اللہ سے ڈرنے کا یہ محبت ہے بندوں کو اللہ سے محبت ہے بندے کو ہمیشہ وہ کام نہیں کرنا چاہیے جو اللہ کی ناراضگی باعث پائی وہ کام کرنا چاہیے جس سے اللہ خوش ہو ابا خوش ہوں استاد خوش ہو پیر خوش ہو اللہ خوش ہو اللہ خوش ہو گئے والے نہیں آ رہے سب کچھ مل گیا اگر اللہ خوش ہو گئے تو فرمایا کہ ایک لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو یعنی وہ کام مت کرو جو اللہ کو ناراض کرنے والے وہ کام کرو جو اللہ کو خوش کرنے والے اور کرنا ہے کہ اللہ سے ڈرو جیسا اللہ سے ڈرنے کا تھا کیونکہ ہر انسان اپنے طور پر یہی سمجھتا ہے کہ میں تو اللہ سے ڈر رہا ہوں کسی مسلمان سے پوچھو یہ لگے گا کہ میں نے یہ ڈرنا ہر مسلمان ایسے ساتھ کرتا ہوں پر پھر ڈرتا بھی ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے دیتا بہتر داڑھی منڈاتا ہے چوری کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے کیسا ڈرتا ہے بھائی اپنے اپنے خواہش کے مطابق ڈرتا ہے یہ کافی نہیں آخرت میں نجات کے لیے اپنی خواہش کے مطابق ڈرنا کافی نہیں ہے اللہ سے ڈرنے کا جو حق ہے ایسا ڈرو اور ہر وقت رہو ہر وقت شریعت کے سامنے سر جھکائے رہو موت معلوم نے کب آ کر کھڑی ہو جائے اور میں تمہاری موت آنی چاہیے اس حال میں کہ تم آکام میں شریعت کے سامنے سرینڈر ہو اسی حال میں تمہاری موت آنی چاہیے اور موت کے آنے کا کوئی وقت نہیں بس آدمی ہر وقت تیار رہے شریعت کے آکام پر عمل پیدا رہے تو موت کو جب آنا ویلکم ہم تیار کرتے ہیں اور اللہ نے ارشا کرنا ہے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور تم نے تم موروں کے لیے آگے کیا بھیج دیا ہے اس کا جائزہ لیتے رہو جانچتے رہو غور کرتے رہو آگے تم موروں کے لیے تم نے آگے کیا بھیجا ہے لبی نام کا دل تندر نقش ماپت گمت دیگر جائزہ لینے میں بھی آدمی گڑبڑ کرتا ہے تو کہا جائزہ ٹھیک لو اللہ سے ڈرتے ہوئے جائزہ لو اللہ کو تمہارے تمام کاموں کی خبر تم اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتے ہو دوسرے انسانوں کو دھوکہ دے سکتے ہو اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے یہاں تک ٹو مورو کے لیے آگے کیا بھیجے ہیں ان کا جائزہ لینے کے لیے بیٹھو تو ریئل ہستی کی جائزہ لو اپنے آپ کو دھوکہ مت دو اللہ کو دھوکہ نہیں دیتے اور یہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ان لوگوں جیسے مت بن جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے ان کو ان کی گواہ بھولا جو اللہ کو بھولتا ہے وہ اپنے نفے نقصان کو جاتا ہے سترے بے مہار کی طرح لے لیتا ہے کرتا ہے جو اللہ کو یاد رکھتا ہے وہ اپنے نفے کے کام کرے گا نقصان کے کام سے بچے تو فرمایا کہ تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ کو بھول گئے تو انہوں نے ان کی ذاتوں کو سینکوں کو بھی بلا دیا ان کی اپنی ذاتوں کو بھی بلا دیا ان کو اپنے نفے نقصان کو بھی بلا دیا جو کیا ہے کب کریں فرمایا کہ یہ جو اللہ کو بھول گئے ہیں جو چاہے مرضی وہ کرتے ہیں یہ جو چھوٹا سرکل ہے اس سرکل سے آؤٹ گئے دو سرکل ہے دو سرکل ایک بڑا ہے جس سے جو آؤٹ جاتا ہے وہ ایک رہتا وہ دین کا سرکل ہے ایک چھوٹا سرکل ہے اس سے جو آؤٹ گیا وہ دیندار نہیں رہا وہ دین میں نہیں رہا یہ دیندار نہیں رہا داری کے سرکل سے نکل گیا وہ کہاں گیا جاؤں اور فرمایا آگ والے اور باغ والے آخرت میں برابر نہیں ہوں بس تمہیں باغ والا بننے کی کوشش کر